السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ رب العالمین الب الرحیم مالک یوم الدین واشد اللہ وحدہ اللہ شریق اللہ واشد النّ محمد رسول بلس الد المان و ترک النہ رحا الۂٰ اللہ صلاۃ اللہ وسلام و علیہ صحاب وہ من ہی وسطن سنت ہی علیہ الدین وبا اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق و احسان سے ہر ہفتے عقید واسطیہ کی شرح آپ لوگوں کے سامنے کی جاتی ہے عقید واسطیہ یہ عقیدے اور اسما اور صفات کے باب میں بہت ہی معتمد اور مستند کتاب ہے اور اس کتاب کے مصنف اپنے دور کے عظیم مجدد شیخ الاسلام امام الطمیہ رحمۃ اللہ علیہ اسی کتاب کی شرح آپ لوگوں کے سامنے ہر ہفتے کی جاتی ہے اور ابھی ہم شروع کے مراحل میں ہیں اللہ کے نام و صفات کے بارے میں جو اہل سنت اور جماعت صلب صالحین کے عقیدے اور منحج پر چلنے والی جماعت ان کا کیا عقیدہ اور منحج ہے وہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو بھی نام ہیں قرآن میں یا صحیح حدیثوں میں ان تمام نام و صفات پر ہمارا ایمان ہے ان نام و صفات کی کوئی کیفیت نہیں بیان کی جائے گی نہ ہی مخلوق سے ان نام و صفات کی تشبیح دی جائے گی یعنی ان صفات کو مخلوقات کی صفات کے ہم مثل قرار نہیں دیا جائے گا نہ ہی ان کا انکار کیا جائے گا نہ ان صفات کا اور اسما کا غلط معنی بیان کیا جائے گا کیوں سب سے پہلی بات انہوں نے بیان کی اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر اسماء اور صفات کا بیان کیا اور اللہ رب العالمین اپنی ذات کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والا ہے سچا ہے لہذا اس نے جو بھی بیان کیا اپنے بارے میں اس پر ایمان لانا واجب اور ضروری ہے ان ناموں اور صفات کا انکار کرنا الحاد ہے یہ یہ جائز نہیں ہے ٹھیک ہے اور بہت ساری باتیں مصنف بیان کی اور آج ہم دوسری دلیل پڑھیں گے ایک تو قرآن میں اور دوسری چیز کیا ہے حدیثوں میں کیا مصنف فرماتے آئیے پڑھتے ہیں کہ تما رسل و صادقون و مصدوقون بخلاف الدین یقولون یقول مالا علمون پھر جو اللہ کے رسول ہیں وہ سب کے سب صادق اور مصدوق ہیں سچے ہیں اور مصدوق بھی ہیں مصدوق اللہ نے ان کو سچا بنایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وہی آتی ہے اس میں وہ سچے ہیں اور یہ وہ صفت ہے یہ صادق اور مصدوق کی انبیاء کی جو ہر نبی کے ساتھ ہے یہ لیے مسلم نے کیا فرمایا تم اور رسول ہو یعنی اللہ کے جتنے بھی رسول آئے دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے سب کے سب صادق اور مصدوق تھے اللہ کے نمائندہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی و رسول سچے تھے اللہ کی وہی کو اللہ کے پیغام پہنچانے کو میں سچے تھے عمل کے لحاظ سے کردار کے لحاظ سے ہر چیز کے لحاظ سے وہ سچے تھے اور مصدوق تھے اللہ نے ان کو سچا بنایا اللہ کی طرف سے جو وہی آتی تھی اس وہی کو لوگوں کے سامنے پھیلانے میں اس کی نشر و اشاعت کرنے میں سچے تھے کسی بات کو انہوں نے چھپایا نہیں اس لیے ہنسِ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمارے نبی نے کوئی بات چھپا لی تو وہ اللہ پر بہت بڑا بہتان مانتا ہے یا کسی نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اللہ کا دیدار کیا اپنی آنکھوں سے اس نے اللہ پر بہت بڑا الزام باندھا یا جس نے یہ کہا کہ ہمارے نبی کل کی باتوں کو جانتے ہیں اس نے اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھا یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام سچے ہوتے ہیں تبلیغ میں دعوت میں عمل میں کردار میں جو وہی آتی ہے اس وہی کو لوگوں تک پہنچانے میں سب کے سب سچے ہوتے ہیں اور ہمارے نبی کا لقب ہی تھا اسادق الامین مکہ کے مشرقین نے آپ کے لقب رکھا تھا اسادق الامین اور یہ صفت ہر نبی کے ساتھ ہوتی ہے ہر رسول سچا ہوتا ہے ہر رسول امانت دار ہوتا ہے لہٰذا ہر دائی کو اور عالم کو ہر مسلمان کو صادق اور امین ہونا چاہیے یہ بہت عظیم صفت اور خصلت ہے جو اللہ رب العالمین نے امبیا کے بارے میں قرآن کے اندر بہت ساری آیتوں بیان کیا سچے اور امانت دار تو یہ جو صفت ہے یہ تمام انبیاء کے ساتھ ہے تو مصنف فرماتے ایک تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان کیا نمبر ایک نمبر دو ان کے انبیاء اور رسولوں نے بیان کیا اور اللہ کے نام و صفات جاننے کا دو ہی سورس ہے دو ہی مصدر ہے کیا ہے یا دو ہی چیزیں ایک تو قرآن اور نمبر دو حدیث دو ہی چیزوں سے اللہ کے نام اور صفات ثابت ہوں گے کوئی تیسری چیز نہیں ہے کہ ہم اپنی عقل سے اللہ کے نام ثابت کریں یا اللہ تعالیٰ کی صفات ثابت کریں نہیں اس لیے کہ اس کا تعلق ایمانیات سے ہے اور ایمان میں اصل کتاب اللہ اور سنت رسول پر ایمان لانا اور تصدیق کرنا نمبر ایک نمبر دو ان چیزوں کا تعلق غیبیات سے ہے ہم نے اللہ کا دیدار نہیں کیا ہے ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا لہذا ایمانیات اور غیبیات کے بارے میں قیاس نہیں چلے گا کہ ہم قیاس کریں قیاس یہ عبادات کے اندر ہے اعمال کے اندر ہے معاملات کے اندر ہے اس کے اندر انسان قیاس کرتا ہے لیکن ایمان میں اسماء اور شفات میں عقائد میں اور اس طریقے سے غیبیات میں ان تمام چیزوں میں انسان اپنی عقل سے کام نہیں لے گا ان اس کے اندر دو ہی چیزیں یا تو قرآن میں وہ چیز ہونی چاہیے یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا حدیثوں کے اندر اس کا ذکر ہو قرآن میں اگر بیان ہوا ہے تو اس پر عمل کرنے کے لیے صرف ایک شرط ہے وہ یہ ہے کہ وہ معنی صلب صالحین کے فہم کے مطابق ہو کیونکہ قرآن پورا کا پورا اللہ کا کلام ہے اس میں ایک حرف کی بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے لہذا قرآن میں اگر کوئی آیت ہے یا قرآن سے کوئی معنی سمجھ میں آتا ہے تو وہ معنی اس وقت معتبر ہوگا جب وہ معنی صلب صالحین کے فہم کے مطابق ہوگا اگر اس آیت کا معنی انسان اپنی طرف سے بیان کرتا ہے اور صلب صالحین کے فہم اور ان کے سمجھ کے مطابق نہیں ہے تو قرآن کی آیت اپنی جگہ سچی اور معتبد ہے معتبر ہے معتبر ہے لیکن وہ معنی اس کا غلط ہے لہذا اس پر عمل نہیں کیا جائے گا اور اسے کوئی چیز ثابت نہیں ہوگی لیکن حدیث کے اندر دو شرطیں ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ وہ حدیث صحیح ہونی چاہیے اگر ضعیف حدیث ہے موضوع روایت ہے منکر ہے تو وہ حدیث ناقابل اتفاق ہے اس حدیث پر توجہ نہیں دیا جائے گا کیونکہ وہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے سندن ثابت نہیں ہے محدثین نے اس حدیث کو ضعیف یا موضوع قرار دیا ہے لہذا اس سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوگا اس سے کوئی عقیدہ ثابت نہیں ہوگا تو حدیث کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ حدیث ثابت ہونی چاہیے وہ حدیث صحیح ہونی چاہیے کیونکہ آج مسلمانوں کے اندر جو بدعات کا طوفان آیا ہے اس بدعات کے پیچھے ضعیف اور موضوع اور منکر روایتوں کا بہت بڑا عمل دخل ہے کہ لوگ ان حدیثوں سے اپنے عقیدے کو اپنے منہج کو اور اپنے بدعات کو ثابت کرتے ہیں ابھی میرے پاس ایک صاحب نے طارق جمیل صاحب کی وہ بھیجی ہے کیا نام ہے ویڈیو مختصر سی بہت مختصر ویڈیو تاری جمیل صاحب کو تو جانتے ہیں آپ سب لوگ بہت معروف ہیں ہے کہ نہیں ہے ان کی اپنی جماعت نے ان کا انکار کر دیا ہے کیونکہ وہ آج کل پہلے سے بھی اتنی موضوع اور منکر اور واحد قسم کی باتیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ انہوں نے کیا بھیجا میرے پاس کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح کیا ٹھیک ہے تو مہر کیا رکھا مہر درود شریف رکھا اللہ مسلّہ محمد و علی محمد یہ مہر درو شریف رکھا جنت کے اندر جتنے بھی پتے ہیں ہر پتے میں کلمہ لکھا ہوا ہے ہر پتے میں کلمہ لکھا اللہ محمد رسول اللہ نمبر دو نمبر تین کیا انہوں نے کہ ہست آدم کی توبہ قبول ہی نہیں ہو رہی تھی جب انہوں نے عرش پر کلمہ لکھا ہوا دیکھا تو اس کلمے کے واسطے سے دعا کیا تب اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا یہ سب موضوع روایتیں یہ آخر والی موضوع روایت ہے لیکن پہلی تو جو باتیں انہوں نے بیان کی ہیں میں نے اس کے تعلق سے کوئی موضوع روایت بھی آج تک نہیں سنی کہ ہم جو ہے السلام کا مہر درود شریف رکھا گیا تھا جی ہاں حالانکہ ان لوگوں کا خود یہ قول ہے کہ مہر کے اندر منفات والی چیز ہونی چاہیے یعنی کچھ پیسہ ہونا چاہیے مال ہونا چاہیے گھر ہونا چاہیے ایسی چیز جو منفات والی نہ ہو وہ مہر نہیں بن سکتی ان کے ہاں ہمارے یہاں ہملس ہے الحمد للہ سلفی ہیں ہمارے یہاں قرآن کی آیتیں بھی بن سکتی ہیں مہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو نکاح پڑھایا کہا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کہا لوہے انگوٹھی لے آؤ کہا کچھ بھی نہیں ہے کہا کچھ صورتیں یاد ہے کہاں ہاں، فلاں فلاں صورتیں یاد ہے کہا جاؤ یہ صورتیں اپنی بیوی کو یاد کرا دینا یہی تمہارا مہر ہے وہ لوگ اس کو نہیں مہر مانتے ہیں یہاں مہر مان لیا درود شریف کو لیکن نکاح کے اندر اس کو مہر نہیں مانتے کہتے مہر میں پیسہ ہونا چاہیے گھر ہونا چاہیے ایسی چیز جو منفات والی ہو جسے آپ استفادہ کر سکیں فائدہ اٹھا سکیں بیچ سکیں خرید سکیں ایسی چیز ہونی چاہیے یہ جو دعا ہے یہ جو قرآن کی آیتیں ہیں حدیثیں یہ سب مہر نہیں بن سکتی ہیں یہ منفات والی چیزیں نہیں ان کے یہاں جی ہاں تو ایسی ایسی باتیں دیکھیے استخر اللہ بے سروپا کی باتیں جھوٹی روایتیں اپنی اپنی طرف سے نعوذ باللہ اللہ کے رسول کے حدیث علیہ متعمد سرکیس من النار جو ہمارے اوپر جھوٹ گڑے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے یہ اللہ اور نبی پر جھوٹ ہے یہ اس میں ہنسنے کی بات نہیں ہے ان کے لاکھوں فالوورز ہیں لاکھوں لوگ ہیں اگر آپ کہیں کہہ دیں گے تو لوگ آپ کو مارنے کے لیے بھی کھڑے ہو جائیں گے یہ صورتحال ہے لیکن حال یہ ہے کہ دیکھیے آپ موضوع روایتیں ضعیف روایتیں نبی پر جھوٹ بولتے ہیں اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں یہ صورتحال ہو گئی استغفر اللہ کوئی اس کی دلیل نہیں کوئی اس کا ثبوت نہیں کچھ بھی نہیں اپنی طرف سے جو آیا جو دل میں بک دیا جو آیا جو کہہ دیا لوگوں کو جو ہے پر اثر انداز ہونے کے لیے بغیر کوئی دلیل کے بغیر کسی ثبوت کے یہ دین ہے میرے بھائیو آپ کے گھر کی یہ جو ہے وہ لونڈی تھوڑی ہے یا آپ کی یہ کوئی ویسا معمولی بات تھوڑی ہے یہ معاملہ یہ اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھنا بہت بڑا جرم ہے یہ اللہ رب العالمین نے شرک کے ساتھ بیان کیا ہے کہ کوئی انسان اللہ رب العالمین پر ایسی بات کے جو نہیں جانتا ہے بہت بڑا جرم ہے یہ انسان کا ایسی باتیں بیان کرنا تو ایسی ایسی باتیں بیان کرتے ہیں اللہ المستان جھوٹ پر جھوٹ اور اللہ کے ساتھ جھوٹ نبی کے ساتھ جھوٹ یہ لیکن لوگ واہ واہ کہتے ہیں اور بڑے مزے کے ساتھ ان کی باتوں کو سنتے ہیں کیوں سنتے ہیں کہ ان کے پاس علم نہیں ہے سوچتے ہیں جو ہے سچی بول رہے ہوں گے مولانا صاحب اتنے بڑے مولانا ہیں تو سچی بول رہے ہوں گے لوگوں کے ساتھ نہ جھوٹ بولتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کے ساتھ بڑا جھوٹ بولنا بڑا یا اللہ کے ساتھ جھوٹ بولنا بڑا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھوٹ بولنا یہ بڑا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر جھوٹ بولنا عام لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولنے جیسا نہیں ہے کیونکہ ہمارے اوپر اگر تم کوئی بات کی کی نسبت کرتے ہو تو دین اور شریعت ہے یہ اس سے مسئلہ ثابت ہوگا اسے دین ثابت ہوگا اس پر عمل کرنا پڑے گا وہ عقیدہ بنانا پڑے گا اللہ کے رسول کی طرف کوئی بات آپ نے منسوخ کر دیا لیکن ہم نے آپ پر جھوٹ بول دیا یہ اس سے تو کوئی دین ثابت نہیں ہوگا اس سے کوئی مسئلہ اور عقیدہ تو ثابت نہیں ہوگا اس لیے نبی پر اللہ پر جھوٹ بولنا ہمارے نبی نے کیا ہوا مقد جو میرے اوپر جھوٹ گڑتا ہے جو اللہ پر جھوٹ گڑے گا جو نبی پر جھوٹ گڑے گا اس کا ٹھکانا جہنم ہوگا اس کا ٹھکانا کیا ہوگا جہنم ہوگا تو یہ معمولی بات نہیں ہے تو اس طریقے کی جھوٹ لوگ گڑتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ حدیث صحیح ہونا چاہیے بنیادی بات قابل عمل ہونا چاہیے کم سے کم حسن درجے کی حدیث ہو جس پر انسان عمل کر سکتا ہے ضعیف حدیثوں پر انسان عمل نہیں کرے گا کیونکہ لوگوں نے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے بہت ساری حدیثیں گڑ ڈالی بہت موضوع باتیں لوگوں نے گڑ ڈالی اسلام کو بدنام کرنے کے لیے جی ہاں تو اس لیے یہ ضروری ہے چھان پھٹک کرنا تحقیق کرنا ضروری کہ حدیث صحیح کہ صحیح نہیں محدثین پیدا ہوئی ہر زمانے میں جنہوں نے حدیث کی تحقیق کی حدیث پر حکم لگایا اس دور کے عظیم محدث امام مجدد علامہ البانی رحمت اللہ علیہ جن کا نام آپ سب لوگوں نے سنا ہوگا جی ہاں ان کا امت پر احسان ہے یہ آج یہ جو ایک کیا کہتے ہیں دور آیا ہے سمجھ لیجئے یا جو لوگوں کے اندر بیداری آئی حدیث کے تعلق سے یہ بیداری انہوں ہی نے لوگوں کے اندر قائم کی ہے پہلے بیداری نہیں تھی لوگ سن لیتے تھے کہہ دیا حدیث خلاص مان لیا چاہے موضوع ہی کیوں نہ ہو اسے لوگ مان لیتے تھے لیکن یہ بیداری جو آج لوگوں کے اندر خطیبوں کے اندر علماء کے اندر اور اس طریقے سے لوگوں کے اندر جو بیداری پیدا کی ہے انہی کی کوششوں کا نتیجہ اللہ رب العالمین کے فضل کے بعد جی ہاں کہ آج خطیب خطبہ دیتا بولتا حدیث شاہ امام البانی امام البانی اس کو صحیح قرار دیا کوئی حدیث پڑھتا کہتے امام البانی اس کو حسن قرار دیا جی ہاں یہ ان کا اخلاص تھا اور ان کا علم تھا کہ اللہ رب العالمین نے ان کے ذکر کو زندہ رکھا ہے اور اس طریقے سے حدیث کے بارے میں ان کا جو عمل ہے یہ جو انہوں نے لوگوں کو سکھایا ہے پیغام دیا ہے آج ہر انسان پوچھتا بھائی حدیث صحیح کی صحیح نہیں ہے ایک معمول انسان بھی پوچھتا ہے تو یہ انہی کا انہی کی کوششوں کا تمرہ ہے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ تو حدیث صحیح ہونی چاہیے رسول سے بات ثابت ہو صحیح ہونی چاہیے یہ پہلی شرط اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس حدیث کا معنی اور مطلب صلب صالحین کے فہم کے مطابق ہونا چاہیے یہ بھی ضروری ہے حدیث تو صحیح بخاری کی ہے لیکن معنی آپ اپنی طرف سے بیان کر رہے ہیں وہ معنی بیان کرتے ہیں جو معنی صحابہ نے نہیں سمجھا اور صلب صالح نے وہ معنی نہیں بیان کیا آپ اس کا ایک الگ معنی بیان کرتے ہیں ہے کہ نہیں تو وہ معنی نہیں مانا جائے گا کیا وہ معنی معنی نہیں مانا جائے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا الزین احمد تق اللہ ولا تقل الربا ادعاف مدافع اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سود جو ہے اضافن مدافع بڑھا بڑھا کر کے سود نہ کھاؤ کچھ لوگوں نے اسے سلال کیا ہے کہ معمولی سود جائز ہے یہاں پر اضافن مدافع کہا اللہ رب العامی نے کہ زیادہ سود کھانا حرام ہے حالانکہ اس آیت کا مطلب کیا ہے اس آیت کا مطلب انہیں باس رضی اللہ نے بیان کیا ہے اور مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اضافن مدافع زمانے جاہلیت کے اندر کیا ہوتا تھا ایک آدمی کسی کو سود پر قرض دیتا تھا قرض ہے ایک ہزار دینار یا درہم اور اس پر سود لیتا تھا وہ جب وہ قرض واپس کرنے کی بات آتی تھی تو وہ آتا جس نے قرض دیا رکھا ہے اس کو تو اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تو کہتا کہ یا تو آپ قرض واپس کرو یا تو پھر ہم اور سود بڑھاتے ہیں تو کہتا ٹھیک ہے بھائی اور بڑھا دیجئے سود ٹھیک ہے گیارہ سو دینا تھا بارہ سو کر دیجئے پھر آتا ہے چھ مہینے بعد اس کے پاس پیسہ نہیں ہے پھر بڑھاتا ہے تو سود پر سود بڑھاتے جاتے تھے کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ جو اصل قرض ہے اسے زیادہ سود ہو جاتا تھا اور پیسہ نہیں دے پاتا تھا تو اسی کو اللہ نے فرمایا کہ ادا المدافع بڑھا بڑھا کر کے سود کو نہ کھاؤ لہذا وہ کہتے ہیں زیادہ سود ہوگا وہی حرام ہوگا کم سود ہوگا حلال نہیں ہوگا ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ سود داول کفر میں جائز ہے کافروں کے ملک میں سود لینا جائز ہے کہ نہیں ہے اور پاکستان کے ایک ہیں کیا نام ہے جاوید غامدی اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے جو کفر اور کیا نام ہے الحاد اور کیا کیا لوگوں کے اندر پھیلا رہا ہے وہ کہہ رہا کہ سود لینا جائز ہے دینا جائز نہیں ہے اللہ کے سر کیا فرماتے ہیں سود لینے والا دونوں والا دونوں پر لانت ہوتی ہے گواہ پر بھی لانت ہوتی ہے لکھنے والے پر بھی لانت ہوتی ہے وہ کہتا لے سکتے دے نہیں سکتے سود ظالم یہ حدیث صحیح ہے بخاری مسلم کی حدیث ہیں لیکن معنی کیا بیان کر رہے ہیں کہ سود آپ دے لے سکتے دے نہیں سکتے سود لینا حرام ہے دینا حرام نہیں ہے اب آپ سوچئے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے یہ حدیثوں کا کتنا غلط معنی بیان کیا جا رہا ہے لہذا میرے بھائی وہ معنی صلب صالحین کے بتائے ہوئے اصول اور ضابطے ان کے بتائے ہوئے فہم اور عقیدے کے مطابق ہونا چاہیے اگر نہیں ہے حدیث مسلم سر آنکھوں پر پیشانی کا جھومر گلے کا ہار لیکن وہ معنی جوتے کی نوک پر وہ معنی نہیں لیا جائے گا کیوں اس لیے کہ معنی صلب صالحین کے فہم کے اپوزٹ ہے غلط ہے اس کو صالحین وہ معنی نہیں بیان کیا ہے لہذا وہ معنی نہیں لیا جائے گا تو حدیثوں کے تعلق سے دو بنیادی شرطیں ہیں ایک تو یہ کہ حدیث صحیح ہونا چاہیے نمبر دو اس حدیث کا معنی سلب صالحین کے فہم اور سمجھ کے مطابق ہونا چاہیے اگر ان کے سمجھ کے خلاف ہے تو اس حدیث پر عمل نہیں کیا جائے گا حدیث اپنے پر صحیح ہے اس میں کوئی کلام نہیں ہوگا لیکن اس حدیث کا جو معنی ہے وہ معنی اس آدمی کے اپنے جیب اپنے عقل اور اپنے دماغ اور کھوپڑی کی ہوگی لہذا اس معنی کو نہیں لیا جائے گا ایک بہت مشہور روایت ہے آپ سب لوگوں نے سنا ہوگا پڑھا ہوگا میں نے بھی کئی بار ذکر کیا ہے قبر سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دو قبروں سے گزر ہوا ہے کہ نہیں ہے تو آپ نے کھجور کی ایک ٹہنی لی اس کے دو حصے کیے ایک کو ایک قبر پر گاڑ دیا اور ایک کو دوسری قبر پر گاڑ دیا اور آپ نے کہا فرمایا کہ جب تک وہ خشک نہیں ہوگی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان دونوں کے عذاب کے اندر تخفیف ہوگی یہ معاملہ کس کے لیے دونوں قبر کس لوگ کن لوگوں کی تھی مسلمان کی تھی غیر مسلم کی تھی جی ہاں مسلمان کی تھی بھائی زور سے بولیے نا اس میں کوئی کیونکہ کافر کے عذاب میں کبھی ہلکا پن ہوگا جو کافر ہوگا اس کے عذاب میں کبھی تکلیف ہوگی وہ تو ہمیشہ میں جہنم کے اندر رہے گا یہ مسلمانوں کی خبر تھی ان کے پر عذاب ہو رہا سمجھ لیجیے جی ہاں تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا اور کیا فرمایا آخر میں کہ دو وجہ سے ایک تو پیشاب کے شیٹوں سے نہیں بچتے تھے اور نمبر دو خوری کرتے تھے چغل خوری بڑا جرم ہے پیشاب کے چھیٹوں سے بڑا نہ بچنا بڑا جرم یا کفر و شرک بڑا جرم ہے ہاں کفر و شرک بڑا جرم ہے نا تو اگر وہ کافر ہوتے تو ہمارے بھی بات ہے کہ ان کے کفر کچھ زیادہ عذاب ہو رہا ہے اس کو نہیں بیان کرتے تو وہ کلمہ ہی پڑھنے والے تھے اب جو ہے لیکن عمل کے اندر کوتا ہی تھی عمل کے اندر کوتا ہی تھی تو بہرحال تو ہمارے نبی نے کیا کیا دو ایک کھجور کی دو ٹہنیاں لکھ کر دی آدھے کو ایک خبر پر گاڑ دیا اور آدھے کو دوسری خبر پر گاڑ دیا اور کہا کہ اللہ کے ذات سے امید ہے کہ ان کی خبر کے اندر تخفیف ہلکا پن رہے گا ٹھیک ہے یہ حدیث کہاں کی ہے بخاری کی ہے حدیث صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے حدیث کے صحیح ہونے میں کوئی کلام ہے ہمارے یہاں جو قبر پرست ہیں جو قبروں پر پھول ڈالتے ہیں وہ اسی حدیث کو دلیل میں پیش کرتے ہیں حدیث تو اپنی جگہ پر صحیح ہے لیکن ان کا جو معنی ہو بیان کیا وہ صحیح غلط ہے غلط ہے ایک دم واضح طور پر غلط ہے تو حدیث تو صحیح اپنی جگہ پر لیکن معنی غلط لے رہا اس لیے بخاری یا قرآن کی آیت کا حوالہ سن کر کے کبھی دھوکے میں نہیں آنا کہ قرآن کی آیت کا حوالہ دے دیا تو ہاں بہت سچا انسان ہے یہ قبر پرست آئے قادری اور اس طریقے سے جو ہمارے ملکوں کے اندر بڑے بڑے لوگ ہیں بدعت اور خرافات کے دل جو ہے فیکٹریاں جو چلاتے ہیں وہ لوگ قرآن کی آیتوں کو دلیل میں پیش کرتے ہیں اپنی بدعقیدگی کے لیے حدیثوں کو بخاری مسلم کی حدیثوں کو دلیل میں پیش کرتے ہیں قرآن اور حدیث تو کفر اور شرک اور بدعت کی تردید کے لیے ہیں لیکن وہ قرآن و حدیث کو اپنی بدعت اور شرک کی ترویج کے لیے استعمال کرتے ہیں جیسے خانہ کعبہ تھا خانہ کعبہ توحید کا سر چشمہ تھا لیکن مکہ کے مشرقین نے تین سو ساٹھ بت رکھ دیے تھے خانہ کعبہ کے اندر شرک کا اڈا بنا دیا تھا خانہ کعبہ کو اللہ نے اسے توحید کا اڈا بنایا تھا مشرقین نے شرک کا اڈا بنا دیا تین سو ساٹھ بت رکھ دیے تھے طواف کرتے تو بتوں کا طواف ہوتا تھا طواف صرف اللہ کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے گھر کا طواف کرتے لیکن طواف اللہ کے لیے ہوتا ہے تو طواف کرتے تو بتوں کا طواف ہوا کرتا تھا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے انہوں نے تین ساٹھ بت وہاں رکھ دیے تھے توحید کا سرشمہ توحید کا مرکز ایسے کتاب اللہ قرآن و حدیث توحید کے لیے ہیں شرک اور بدعات کی تردید کے لیے لیکن غلط معنی بیان کر کر کے انہوں نے اسے شرک اور بدعات سے ثابت کرتے ہیں قرآن کی آیتوں اور حدیثوں سے اس لیے اگر کوئی آیت پیش کرے اس کو پوچھیے گا ابھی بھی معنی جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ معنی کس حدیث کے اندر بیان کیا گیا آپ ثبوت دیجیے صلب صالحین نے یہ معنی بیان کیا کہ نہیں بیان کیا قرآن کی آیت سن کر کے خاموش نہ رہ جائیے قرآن کی آیت میں ڈنڈی نہیں مار سکتے وہ لوگ لیکن ڈنڈی کہاں ماریں گے معنی کے اندر ماریں گے وہاں غلط معنی بیان کر دیں گے کیونکہ قرآن کی آیت میں اگر تعریف کر دیے بدل دیا قرآن کی آیتوں کو تو خلاص سب لوگ کہیں گے کہ ہم آدمی بھی کہے تو کافر ہو گیا بھائی تو قرآن کی آیت کو بدل دیا قرآن کی غلط پڑھ قرآن غلط پڑھ رہا ہے آیت میں تبدیلی کر رہا ہے ہیر پھیر کر رہا ہے تعریف کر رہا ہے لیکن معنی تو لوگوں کو چونکہ معلوم نہیں ہے علم ہے نہیں اتنا اس لیے معنی تو چل جائے گا لیکن قرآن کی تعریف نہیں چلے گی اس لیے معنی کے اندر تبدیلیاں کر دیتے ہیں یہ حدیث کا معاملہ بھی ہے لہٰذا سنیے حدیث قرآن کی آیت پوچھ لیجئے صلب صالحین کے منہج اور عقیدے پر چلنے والے علماء سے یہ معنی جو بیان کر رہے ہیں صاحب یہ معنی صحیح ہے غلط ہے قرآن کی آیت کا یہ حدیث کا جو انہوں نے معنی بیان کیا ہم نے اس سے پہلے بیان کیا نا روزے کے تعلق سے عید مراد النبی کے تعلق سے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ہمارے نبی پیر کو روزہ رکھتے تھے تو اس نے کیا ترجمہ کیا اس کا کہ ہمارے نبی پیر کو عید مناتے تھے یہ ہاں عید میلاد النبی مناتے تھے کہ نہیں ابھی میں نے پہلے سے پیش کیا تھا ہمارے پاس ایک صاحب نے بھیجا کوئی حیدرآباد کے ہمارے خان صاحب جہاں رہتے نا وہاں حیدرآباد کا کوئی عالم ہے اس نے ترجمہ کیا کہ شاید اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کو اپنی عید میلاد النبی اپنی میلاد مناتے تھے عید قرآب مطلب نے کہا ہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کو اپنی میلاد مناتے تھے اور ہنستے بلال کو روزہ رکھنے کا حکم دیا ٹھیک ہے اللہ کے سلو کی حدیث کیا ہے کہ آپ پیر کو روزہ رکھتے تھے تو روزہ کا ترجمہ کرنے کے بجائے آپ اپنی میلاد بناتے تھے نوز اللہ ذالک جی ہاں آپ دیکھیں کتنا یعنی یہ ہنسنے کی بات نہیں میرے بھائی یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ بخاری مسلم کی حدیثیں بھی محفوظ نہیں رہی کہ اللہ کا کلام نہیں محفوظ رہا نبی کا کلام محفوظ نہیں رہا نبی کی حدیثیں محفوظ نہیں رہی اور انہوں نے منمانی جو چاہا اس کا معنی بیان کر دیا میں نے کہا کہ اگر اللہ کے رسول پیر کو اپنی میلاد مناتے تھے تو ہر پیر کو تم بھی مناؤ بھائی سال میں مرتبہ کیوں مناتے ہو پیر تو مہینے میں چار مرتبہ آتا ہے تو ہر سال منائے سال میں مرتبہ کیوں مناتے ہو پھر اللہ کے رسول میلاد بنا رہے ہیں اور بلال کو حکم دے روزہ رکھنے کا اس کا مطلب کہ کچھ گڑبڑی ہے معنی کے اندر اگر میلاد مناتے تو میلاد ہی کا حکم دینا چاہیے کہ بھائی تم بھی میلاد بناؤ اپنا میلاد کریں اور صحابی کو روزہ رکھنے کا حکم دیں یا ایسا ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ غلط معنی یہاں بیان کیا جا رہا ہے اللہ کے رسول ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے تو روزہ رکھ کر کا ترجمہ کرنے کے بجائے یہ ترجمہ کر دیا کہ اللہ کے رسول پیر کو اپنی میلاد مناتے تھے اور رست بلال کو حکم دیا کہ تم روزہ رکھو پیر کو تو لوگ اس طریقے کے ہیں میرے بھائی ہمارے ملکوں کے اندر جو خود نہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے ہیں یہ صورتحال آج ہمارے یہاں کے مولویوں کی اور علماؤں کی ہمارے بھی نے فرمایا تھا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو جہنم کے دروازے کی طرف دعا کے دعات ہوں گے جہنم کی طرف بلانے والے ہوں گے خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے لہذا ایسے گمراہ لوگوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے ان لوگوں کے ساتھ رہیے ان سے جڑیے جو صحیح عقیدے کے لوگ ہیں جی ہاں سلب سالین کے عقیدے اور مناظر چلنے والے ان لوگوں کے ساتھ جڑیے اسی میں آپ کی آخرت کی آفیت ہے آخرت انہیں سے سدھرے گی آپ کی سمرے گی کیونکہ آخرت میں کامیابی کا دار و مدار اسی پر ہے کہ آپ قرآن و حدیث کو صلب صالحین کے فہم کے مطابق جانیں اور سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں اسی میں نجات ہے اسی پر دار و مدار ہے تو یہ بہت ضروری ہمارے لیے تو مسلم فرماتے ہیں کہ جو رسول ہیں وہ سچے ہیں مستوق ہیں اللہ نے ان کو سچا بنایا اللہ رب العالمین نے اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے ان کو منتخب کیا اللہ رب العامن کسی جھوٹے کو منتخب نہیں کرتا ہے آپ اپنی بات کسی کو پہنچوانا چاہتے سچے آدمی کو منتخب کرتے ہیں کہ ہماری بات فلاں تک پہنچا دیجیے اللہ رب العامن اپنا پیغام پہنچانے کے لیے جو اس دھرتی اور کائنات پر سب سے افضل لوگ تھے انبیاء کرام ان کو اللہ رب العامن نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا جن کے دل سب زیادہ پاکیزہ سب زیادہ زبان کے سچے عمل کے سچے ظاہر اور باطن میں اکسانیت ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے نبوت و رسالت کے لیے منتخب کیا لہذا وہ جو کہیں گے ان کی بات برحق ہے ان کی بات سچی ہوگی جو رسول فرمائیں گے صادق اور مزدوق ہیں نہ اُت وہ جھوٹ نہیں بول سکتے اللہ کے بارے میں نہیں بول سکتے تو پہلی دلیل قرآن ہونا چاہیے نمبر دو رسولوں سے وہ چیز ثابت ہونی چاہیے اور ہمیں بتایا کہ اگر رسول سے ہے تو اس کے لیے دو شرط ہے ایک تو حدیث کا صحیح ہونا اور نمبر دو اس حدیث کا معنی اور مفہوم صحابہ اور صلب صالحین تابعین طب تابعین کے مطابق ہونا چاہیے ہم اس کا کوئی نیا معنی نہ پیدا کریں نیا معنی اس کا نہ بنائیں بتائیں جو نبی نہیں بتایا صحابہ نے بتایا دین اللہ نے مکمل کر دیا جو دین اس دور میں تھا وہی دین آج رہے گا اس میں کوئی نئی چیز پیدا نہیں کی جائے گی بے خلاف الزین یقول اللہ مالیہ علم ان لوگوں کے برخلاف جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے باتیں کرتے ہیں بغیر علم کے بات کرتے ہیں کون لوگ بغیر علم کی بات کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کی تعویر کرتے ہیں غلط اس کا انکار کرتے ہیں الحاد کرتے ہیں یا اس طریقے سے جو مکہ کے مشرقین یا اور مشرقین تھے نعوذ باللہ اللہ کے بارے میں ان کا عقیدہ بہت غلط ہوا کرتا تھا کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں نعوذ باللہ یا اس طریقے سے یہودی ہنستے عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے کرسچن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے تو یہ جو وہ کہا کرتے تھے اور یہ کہ یا اللہ کی بیوی ہے یا اللہ کی اولاد ہے یہ مشرقین کا یہ عقیدہ ہوا کرتا تھا تو فرماتے ہیں کہ بے خلاف الزین عقر اللہ مالا عالمون ان لوگوں کے برخلاف جو اللہ رب العالمین پر ایسی باتیں کہتے ہیں جو بغیر علم کے کہتے ہیں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے وہ اپنی طرف سے اسی باتیں گڑھ کر کے کہتے ہیں اللہ رب العالمین کے بارے میں لہذا انبیاء کی باتیں سچی ہیں اللہ کی بات سچی ہے جب اللہ نے بتایا اپنے بارے میں اور نبی نے بتا دیا تو اس پر ایمان لانا ہمارے اور آپ کے لیے کیا ہے واجب اور ضروری ہے اس کے بعد کیا فرماتے ہیں وہ لہٰذا قلعہ سبحان ہوتا اعلیٰ اسی لیے اللہ رب العالمین جو ہر عیب سے پاک ہے منزہ ہے بلند ہے کیا فرمایا سبحان ربی کا رب العزت عما یشفون تمہارا رب منزہ اور پاک ہے اور العزت عزت جو عزتوں کا مالک ہے عزت والا ہے وہ پاک ہے عما یشفون جو صفتیں اللہ کے بارے میں لوگ بیان کرتے ہیں یا اللہ کے بارے میں جو کچھ یہ کہتے ہیں جو عیب اور نقص کی باتیں ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے کیا کہتے تھے جیسے اللہ کی بیٹیاں ہیں اللہ کی بیوی ہے اللہ کے اولاد ہے اللہ کے جو ہے کیا نام اللہ فقیر ہے نعوذ باللہ اللہ کے دونوں ہاتھ بدھے ہوئے ہیں اللہ یعنی یہ سارے یہود و نصارہ اور کفار و مشرقین اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے کہ جیسے بہت سارے مسلمان کہتے ہیں اللہ کی صفات کا انکار اللہ کے ناموں کا انکار یا اس طریقے سے اس کا غلط معنی بیان کرنا تو کیا فرماتا اللہ تعالیٰ سبحان رب کا رب العزت مایوس فون یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں رب ان تمام چیزوں سے پاک اور منزہ ہے وہ سلام المرسلین اور رسولوں پر سلامتی ہو والحمد للہ رب العالمین اور ہر طرح کی حمد و ثنا بلائی بزرگی اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے مصنف کیا فرماتے ہیں خود مصنف یہاں پر اس کی شرح کی ہے فصب بہ ہو اما وصف بھی المخالف الرسول اللہ رب العالمین نے اپنے نفس کو منزہ قرار دیا ہے پاک قرار دیا ہے ان چیزوں سے جو رسولوں کے مخالفین کہا کرتے تھے اللہ نے ان سے اپنے کو پاک قرار دیا ہے رسول کے مخالفین کون تھے جو ان پر ایمان لانے والے نہیں تھے مشرقین تھے کفار تھے وہ ان کے مخالفین تھے تو وہ جو کہتے تھے ان چیزوں سے اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کو منزہ اور پاک قرار دیا ہے یعنی وہ چیزیں اللہ کی ذات میں نہیں ہیں ان تمام صفات سے اللہ تعالیٰ پاک اور منزہ ہے جو تم اللہ کے بارے میں نعوذ باللہ کہتے ہو پھر اللہ نے کیا فرمایا پھر کیا فرماتے وسلم پھر اللہ رب العالمین نے رسولوں پر سلام بھیجا یا رسولوں پر سلامتی کی بات کہی کیوں لا کالوح من النقص والعیب کیونکہ انہوں نے جو کچھ کہا ہے رسولوں نے جو کچھ کہا وہ نفس اور عیب سے پاک ہے اس لیے اللہ رب العالمین نے ان پر سلام بھیجا سلام کے معنی ہوتے سلامتی کے یعنی انبیاء اور رسول کا قول اللہ کے بارے میں ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے کیونکہ وہ بھی وہی ہے اللہ کی طرف سے وہ بھی وہی ہے قرآن بھی وہی ہے اور حدیث بھی اللہ ابامن کی طرف سے وہی ہے جب اللہ تعالیٰ کا کلام پاک ہے نقص اور عیب سے تو نبی کی صحیح حدیثیں بھی ہر عیب اور نقص سے پاک ہیں کیونکہ وہ بھی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے وہی کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے اللہ کی طرف سے پیغام آتا وہی کہتے ہیں لہذا جب اللہ کی طرف سے آیا تو ان کا بھی قول عیب اور نقص سے پاک ہے اس لیے اللہ کی باتوں کو ماننا ضروری ہے اور اسی لیے نبی کی باتوں کو بھی ماننا ضروری ہے عسمہ اور صفات میں اسی لیے میں نے کہا کہ عصمہ اور صفات ایمانیات اور غیبیات میں قرآن اور حدیث دو ہی چیزیں ہیں بس اس میں عقل اور قیاس نہیں کیا جائے گا کہ ہم عقل سے کہیں کہ یہ بھی اللہ کی صفت ہونی چاہیے یہ بھی ہونا چاہیے نہیں یہ کیا ہے معاملات عبادات وغیرہ کے اندر انسان قیاس کرتا ہے لیکن ایمانیات اور غیبیات میں اسما اور صفات یہ سب کے سب توقیفی ہیں توقیفی یعنی قرآن و حدیث ہی سے یہ چیزیں ثابت ہوگی انسان اپنی طرف سے کوئی چیز ثابت نہیں کر سکتا ہے پھر فرماتے ہیں اس کو پڑھ کر کے پھر بات ختم کرتے ہیں وہ ہوا سبحان ہو قد جمع فی مسفا و سب مبی نفس ہو بے نفی و اسباب اللہ رب العالمین اللہ سبحان و تعالیٰ نے کیا کیا اپنے اوصاف اور اپنے نام بیان کرنے میں نفی اور اس بات کے درمیان جمع کر دیا کیا مطلب اس کا ہوا کہ اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں ان صفات کی کتنی قسمیں ہیں ثبوت اور عدم ثبوت کے لحاظ سے میں نے اس سے پہلے تفصیل سے بیان کیا ہے صفات کے تعلق سے کچھ اہم قاعدے بیان کیے تھے تو میں نے بیان کیا تھا کہ ثبوت اور عدم ثبوت کے تعلق سے اللہ رب العالمین کی صفات کی دو قسمیں ہیں ایک وہ صفات جو ثابت ہیں قرآن میں یا حدیث میں صفات جو ثابت شدہ ہے جیسے اللہ ابامین کا نزول کرنا اللہ کا کلام کرنا اللہ کلام کرتا ہے کہ نہیں کلام کرتا ہے ہاں؟ موسا کلیم اللہ کہتے نہیں اللہ سے کلام کرنے والے قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اللہ کلام کرتا ہے ٹھیک ہے تو کلام کرنا صفت ہے یہ کیا یہ صفت ہے اللہ نزول فرماتا ہے آسمان دنیا پر اللہ ابامین ہر رات آخری پہر میں نزول فرماتا ہے یہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت آنا بھی ہے المجی اللہ کی ایک صفت ہے ظاہ ہنسنا اللہ کی صفت ہے فر ہے خوش ہونا اللہ کی صفت ہے غصہ ہونا غضب یہ سب اللہ کی صفات ہے ٹھیک ہے تو یہ جو صفات ہیں یہ ثابت ہیں اللہ رب العالمین کے تعلق سے ٹھیک ہے اس کو ثبوتی صفات کہا جاتا ہے یا صفات ثبوتیہ ایسی صفات جو قرآن و حدیث ثابت ہے کچھ صفات ایسی ہیں جن کی اللہ رب العبی نفی کی ہے ان کو کیا کہتے ہیں منفی صفات یا سلبی صفات سلب مانے چھین لینا وہ صفات اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں بیان کیے جائیں گے منفی صفات سلبی صفات جیسے اللہ کو اونگ نہیں آتی ہے اللہ نے بیان کیا نا یہ کس آیت میں اللہ نے بیان کیا ہے آیت الکرسی جو سب سے قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے ہاں؟ آپ بتائیے آیت الکرسی اور سب سے عظیم صورت کون سی ہے ماشاء اللہ سور فاتحہ یہ ہمارے ساتھ بیٹھنے کا نتیجہ ہے وہ نہ پوچھیں گے ہمارے ملک میں کہیں گے سورہ یاسین کہیں گے سب سے بڑی یاسین ہے حالانکہ حدیث میں اللہ کے سنے سن کہ قرآن میں سب سے عظیم صورت صورت الفاتحہ ہے ہے کہ نہیں ہمارے یہاں سورہ یاسین کو سب سے عظیم صورت مانتے ساری صورتیں عظیم ہیں سب اللہ کا کلام ہے سب کے اندر برکت ہے ہر رب پر ہر ایک کے اندر نہیں کیا ہے لیکن جو فضیرت حاصل ہے سور فاتحہ کو وہ فضیرت اور صورتوں کو حاصل نہیں اسی لیے ہر نماز میں ہر رکعت کے اندر پڑھنا ضروری ہے ہر رکعت میں پڑھتے ہیں نا ہاں پڑھیے ہر رکعت کے اندر کیونکہ اللہ کے سرکتی صلی اللہ صلاح المیہ پر اب فاتح کتاب جو سور فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی کوئی بھی نماز ہو جہری نماز ہو تو بھی پڑھنا ہے جہری یعنی جس میں امام بلند آواز سے تلاوت کرتا ہے جیسے فجر ہو گئی مغرب کی دو رکعتیں شروع کی عشا کی شروع کی دو رکاتیں جہری ہیں ان میں بھی پڑھنا سور فاتحہ ضروری ہے لا صلاتا کوئی نماز نہیں ہوگی یہ نہیں فرمایا کہ جہری نماز ہو جائے گی شہری نماز نہیں ہوگی یہ ہمارے بھی نے فرمایا لا صلاتا ہر نماز کی نفی کی چاہے نماز فرد ہو چاہے نفل ہو عید ہو بقرعید ہو جنازہ ہو جنازے کی نماز میں بھی سور فاتحہ پڑھنا ضروری ہے ہمارے یہاں سور فاتحہ نہیں پڑھتے کیا پڑھتے پہلی تکبیر میں ہاں دعائیں سنا پڑھتے ہیں دوسرے میں درود شریف پڑھتے ہیں تیسرے میں دعا پڑھتے ہیں حالانکہ دعائیں ثنا پڑھنا تمام نمازوں کے اندر صرف مصنون ہے زیادہ زیادہ مصنون لیکن دعائیں سنا پڑھیں گے سور فاتحہ نہیں پڑھیں گے جو قرآن کی سب سے عظیم صورت ہے تو سورہ فاتحہ پڑھنا ہر نماز میں ضروری ہے جہری نماز میں بھی ضروری ہے فجر کی نماز میں بھی ہمارے نبی نے مرتبہ فجر کی نماز پڑھائی تو آپ سلام پھیرے تو بولے کہ آج میرے اوپر قرآد بڑی گراں گزر رہی تھی بوجھل ہو رہی تھی کیا تم لوگ میرے پیچھے کچھ پڑھتے ہو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے پیچھے بھی پڑھتے ہیں تو آپ نے کیا فرمایا جب میرے پیچھے رہو تو سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھو فجر کی نماز جہری ہے کہ سری نماز ہے خاموشی والی ہے کہ بلند آواز والی ہے بلند آواز والی ہے آپ نے فجر کی نماز میں بتایا جیسے کیا معلوم ہوا بلند نماز والوں بلند آواز والی نمازوں کے اندر بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے بغیر اللہ کے سور کے لا صلاح بخاری مسلم دیش کوئی نماز ہوگی ہی نہیں جس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی تو سورہ فاتحہ ہر رکعت کے اندر پڑھنا ضروری ہے امام کے پیچھے رہیں مختدی رہے منفرد رہے فرد نماز نفل نماز سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے تو بات کہاں سے آئی آیت الکرسی سے بات آئی نا کہ آیت الکرسی لانے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ خود ہو صنت ولانا نہ اللہ کو اونگ آتی ہے نہ اللہ تعالیٰ کو نیند آتی ہے یہ کون سی صفت ہو گئی یعنی وہ صفات جو نفی کی گئی اللہ تعالیٰ سے اس کو چھین لیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ صفات نہیں ہیں ٹھیک ہے ایسے اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا اوما مسلام الحو مجھے تھکاوٹ نہیں چھوئی تھکاوٹ کی صفت اللہ تعالیٰ سے انکار کیا گیا نفی کی گئی کہ نہیں ٹھیک ہے مت تخذ اللہ و صاحب نہ اللہ کی بیوی ہے نہ اللہ کی اولاد ہے اللہ نے یہاں پر نفی کر دی تو بہت ساری صفات ایسی ہیں جو کم ہیں زیادہ نہیں ہیں منفی صفات اسی لیے جو مثبت صفات ہیں وہ زیادہ ہیں کیونکہ مثبت صفات یہی اسی میں کمال ہوتا ہے نفی کے اندر اجمال ہونا چاہیے مختصر اور ثبوت جو ہے اس کے اندر تفصیل ہونی چاہیے یہ سلب سارین کا قاعدہ ہے جو منفی صفات ہے اس کے اندر اجمال اور اختصار اور جو ثبوتی صفات ہے اس کے اندر کیا ہے تفصیل ہونی چاہیے آپ اگر منفی صفات میں تفصیل کریں گے تو یہ کمال نہیں یہ کیا ہو جاتا ہے یہ مذمت ہو جاتی ہے کیا ہو جاتی ہے یہ مذمت لیکن جو جو ثبوتی صفات ہیں ان کے اندر آپ تفصیل کریں گے تو یہ کیا ہے یہ کمال ہے یہ فضل ہے یہ شرف ہے ٹھیک ہے لیکن منفی صفات میں اگر آپ کریں گے تفصیل تو کیا ہوگا یہ قد ہو جاتی ہے یہ عیب اور ایک توہین اور تنقید ہو جاتی ہے جیسے ہم آپ کے بارے میں کہیں یا کسی کے بارے میں یہ صاحب نہ زنا کرتے ہیں نہ شراب پیتے ہیں نہ چوری کرتے ہیں نہ ڈکیتی کرتے ہیں نہ جھوٹ بولتے ہیں نہ ٹانگ جھانک لگاتے ہیں نہ کچھ یہ کرتے ہیں یہ خوبی بیان ہو رہی ہے یا یہ نقص ہے یہ ہاں یہ نقص ہوگا خبر بھی نہیں ہے جی یہ یہ ہے ہے خوبی یہ ہے کہ جو کمال کی صفات ہے آپ اس کو تفصیل سے بیان کریں آپ سب کی مدد کرتے ہیں آپ جو ہے یتیموں کا خیال رکھتے ہیں آپ غریبوں کا خیال رکھتے ہیں آپ نمازوں کے پابند ہیں صدقات و خیرات کرتے ہیں کسی کو اب تک نہیں کرتے یہ جو ساری صفات یہ سب آپ بیان کرتے جائیے یہ کمال ہے یہ شرف اور یہ ان کا مرتبہ واضح ہوتا ہے لیکن یہ جو چیزیں ہیں ان کو آپ ایک عالم اور ایک کے بارے میں بیان کریں تو تو بھائی اس سے بچنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے یہ کون سا کمال ہو گیا یہ کون سا کمال ہو گیا کہ اس کے بارے میں بیان کریں یہ کمال نہیں ہے یہ تنقیص ہو جاتی ہے جی ہاں وہ ذنا نہیں کرتے چوری نہیں کرتے بیمانی نہیں کرتے ڈکیتی نہیں کرتے جھوٹ نہیں بولتے یہ سب چیزیں کہنا یہ کمال نہیں ہے یہ عیب ہے یہ توہین ہو جاتی ہے اس لیے اللہ رب العالمین نے نفی کے تعلق سے بڑے اجمال کے ساتھ کام لیا ہے بہت کم ایسے باتیں بتائی ہیں اللہ رب العالمین نے جنہیں آپ انگلیوں پر گن سکتے ہیں لیکن نام اللہ کی صفات آپ ان کو گن ہی نہیں سکتے اللہ کی بے شمار نام ہے اللہ کی بے شمار صفات ہیں اور یہ بھی یاد رکھیں ختم کرنے سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر نام سے صفت ثابت ہوتی ہے لیکن ہر صفت سے نام ثابت نہیں ہوتا یہ یاد رہیے قاعدے کو ٹھیک ہے بھئی یہ بڑی اہم کتاب ہے یہ اور یہ لیول تھوڑا اونچا ہے اس کتاب کا ٹھیک ہے اس سے پہلے بہت ساری کتابیں توحید رقیدے کی میں نے شرح کی ہیں کافی کتابیں الحمد للہ اس لیے آخر میں میں نے آخر کے مطلب اس لیول پر پہنچنے کے بعد اس کتاب کو میں نے منتخب کیا جی ہاں اس کے بعد انشاءاللہ شاء عقید و تاہیہ اور کچھ دوسری کتاب پڑھیں گے ٹھیک ہے تو اللہ کے ہر نام سے صفت ثابت ہوتی ہے اللہ کی بے شمار نام ہے تو اللہ کی بے شمار صفات بھی اللہ کا نام اسلی سننے والا کیا صفت ہوگی سننا صفت ہے اللہ کے نام الرحمن الرحیم بہت مہربان بہت رحم دل رحمت صفت ہوگی القادر القدیر المقتدر یہ سب نام ہیں اس کی صفت کیا ہوگی قدرت ٹھیک ہے کیا ہوگی قدرت صفت ہوگی تو اللہ کے بے شمار نام ہے تو اللہ کی بے شمار صفات بھی ہیں ہر نام سے صفت ثابت ہوگی لیکن ہر صفت سے نام ثابت نہیں ہوگا جیسے اللہ تعالیٰ کلام کرتا یہ صفت ہے آپ اس سے نام نہیں کہیں گے اللہ کا نام متکلم بھی ہے نہیں یہ نہیں ثابت کیا جائے گا کیونکہ متکلم اللہ کا نام نہیں ہے اللہ کی صفت ہے کلام کرتا اللہ لیکن اس کا نام متکلم نہیں ہے اللہ تعالیٰ غصہ کرتا ہے تو کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ کی صفت نام الغازب غزبان غصے والا نہیں یہ صفت نہیں بیان کی جائے گی اللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہنستا ہے تو اس کا نام نہیں رکھیں گے دعاحق ہنسنے والا یا دعاق بہت زیادہ ہنسنے والا عزب اللہ یہ صفت یہ نام نہیں رکھا جائے گا صفت سے نام نہیں بنے گا ٹھیک ہے اللہ کی ایک صفت ہے مجی آنا یہ صفت ہے اللہ اللہ نظور فرماتا ہے تو نہیں کہیں گے اللہ کا ایک نام النازل بھی ہے نزول کرنے والا نہیں یہ صرف صفت اللہ رب العالمین کی نام ثابت نہیں ہوگا نام سے صفت ثابت ہوگی لیکن صفت سے نام ثابت نہیں ہوگا بہت اہم قاعدہ ہے اسے یاد رکھیے تو اللہ رب العالمین اپنے صفات کے بارے میں صفات ثبوتیاں ہیں اور صفات سلبیہ منفی صفات منفی صفات بہت کم ہیں اور جو ثبوتی صفات ہیں وہ بے شمار ہیں آپ ان کو گن نہیں سکتے جیسے اللہ کے ناموں کو گن نہیں سکتے ایسے اللہ اربرامن کی صفات کو گن نہیں سکتے اللہ کا ہر نام صفت پر دلالت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نام کے اندر ثبوتی صفات ہوتے منفی نہیں ہوتے معنی کے اندر ہو سکتا جیسے کہ اللہ کا نام السلام ہے تو اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک اس کا معنی کیا جائے گا تو معنی کے اندر یہ چیز آ سکتی ہے لیکن نام کے اندر سلبی نام نہیں ہو سکتا ہے یا منفی نام نہیں صفات کے اندر یہ چیز ہوتی ہے تو منفی کا تعلق صفات سے ہے نام سے نہیں ہے ٹھیک ہے تو آج کا جو خلاص درس وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں جو صفات بیان کی ہیں قرآن میں یا حدیث میں ان پر ایمان لانا ضروری یا نبی نے بیان کیا حدیثوں میں ان پر ایمان لانا ضروری ہے ان کا ماننا ضروری ہے ان کا غلط معنی بیان کرنا ان کا انکار کرنا یا مخلوقات کی صفات کے ہم مصر قرار دینا یہ سب حرام اور ناجائز ہے رب نے بیان کر دیا رب سچا ہے نبی نے بیان کیا نبی سچا ہے بس یہ ہے کہ نبی کے تعلق سے وہ حدیث صحیح ہونی چاہیے اور وہ معنی صحیح ہونا چاہیے اور قرآن کی آیت کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ قرآن کی آیت کا معنی صحیح ہونا چاہیے سرب صالحین کے عقیدے اور ان کے بیان کرنے ہوئے معنی کے مطابق تب وہ معتبر ہوگا ورنہ وہ معتبر نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کہ اللہ رب العامین ہمیں صلب صارین کے عقیدے پر قائم اور دائم رکھے اور اللہ ابراہین ہمیں ہر طرح کی گمراہی سے محفوظ رکھے امین و صلی بنا محمد والا علی و خیر بات آپ لوگوں کو سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی ہے آتی ہے نا اس لیے میں آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ ہمارے کچھ طلبہ بھی رہتے ہیں متعین بھی ہیں تو کچھ عام لوگ بھی ہیں